ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا بالحق من من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات الذي فطرهن على ذلك الشاهدين اور یقیناً نے ابراہیم علیہ السلام کو چھپٹنے میں ہی ان کی راہ یابی دے رکھی تھی اور ہم ان کے احوال سے بخوبی واقف تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو ہیں کیا سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم آپ اور تمہارے باپ دادا سبھی سب یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی ہم سے کھلی بازی کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں در حقیقت تم سب کے پروردگار تو وہ ہیں جو آسمان و زمین کے مالک ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ہدایت یافتہ تھے فرمان ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن ہی سے ہدایت عطا فرمائی تھی انہیں اپنی دلیلیں الہام کی تھیں اور بھلائی سجائی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر تریاسی میں فرمایا وہ تل کا حجت یہ ہیں ہماری زبردست دلیلیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھیں تاکہ وہ اپنی قوم کو قائل کر سکیں یہ جو قصے مشہور ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دودھ پینے کے زمانے میں ہی انہیں ان کی والدہ نے ایک غار میں رکھا تھا جہاں سے مدتوں بعد وہ باہر نکلے اور اللہ کی مخلوقات پر خصوصاً چاند تاروں وغیرہ پر نظر ڈال کر اللہ کو پہچانا یہ سب بنی اسرائیل کے افسانے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعہ اس کے مطابق ہو جو حق ہمارے ہاتھوں میں ہے یعنی کتاب و سنت تو وہ واقعہ سچا ہے اور قابل قبول ہے اس لیے کہ وہ صحت کے مطابق ہے اور جو خلاف ہو وہ مردود ہے اور جس کی نسبت ہماری شریعت خاموش ہو موافقت و مخالفت کچھ نہ ہو گو اس کا روایت کرنا بقول اکثر مفسرین جائز ہے لیکن نہ تو ہم اسے سچا کہہ سکتے ہیں نہ غلط ہاں یہ ظاہر ہے کہ وہ واقعات ہمارے لیے کچھ سند نہیں نہ ان میں ہمارا کوئی دینی نفع ہے اگر ایسا ہوتا تو ہماری جامع نافع کامل شامل شریعت اس کے بیان میں کوتاہی نہ کرتی ہمارا اپنا مسلک تو اس تفسیر میں یہ رہا ہے کہ ہم ایسی بنی اسرائیلی روایتوں کو وارد نہیں کرتے کیونکہ اس میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کوئی نفع نہیں ہاں نقصان کا احتمال زیادہ ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ بنی اسرائیل میں روایت کی جانچ پڑتال کا ماتا ہی نہ تھا وہ سچ جھوٹ میں تمیز کرنا جانتے ہی نہ تھے ان میں جھوٹ سرایت کر گیا تھا جیسے کہ ہمارے حفاظ ایمہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے غرض یہ ہے کہ آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت بخشی تھی اور ہم جانتے تھے کہ وہ اس کے لائق بھی ہیں بچپنے میں ہی آپ نے اپنی قوم کی غیر اللہ پرستی کو ناپسند فرمایا اور نہایت جرأت سے اس کا سخت انکار کیا اور قوم سے برملا کہا کہ ان بتوں کے ارد گرد ٹھٹ لگا کر کیا بیٹھے ہو علی رضی اللہ راہ سے گزر رہے تھے جو دیکھا کہ شطرنج بعض لوگ بازی کھیل رہے ہیں آپ نے یہی آئے تلاوت فرما کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لے لے یہ اس شطرنج کے مہروں کے لینے سے اچھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس اس کھلی دلیل کا جواب کیا تھا جو وہ دیتے کہنے لگے کہ یہ تو پرانی روش ہے باپ دادوں سے چلی آتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واہ یہ بھی کوئی دلیل ہوئی ہمارا اعتراض جو تم پر ہے وہی تمہارے اگلوں پر ہے ایک گمراہی میں تمہارے بڑے مبتلا ہوں اور تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ کوئی بھلائی بننے سے رہی میں کہتا ہوں تم اور تمہارے باپ دادے سبھی رائے حق سے برگشتہ ہو گئے ہو اور کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو اب تو ان کے کان کھڑے ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے عقل بندوں کی توہین دیکھی اپنے باپ دادوں کی نسبت نہ سننے کے کلمات سنے اپنے معبودوں کی حقارت ہوتی ہوئی دیکھی تو گھبرا گئے اور کہنے لگے ابراہیم کیا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو ہم نے تو ایسی بات بھی نہیں سنی ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ حق کا موقع ملا اور صاف اعلان کیا کہ رب تو صرف خالق آسماں و زمین ہی ہے تمام چیزوں کے خالق مالک وہی اللہ ہیں تمہارے یہ خود ساختہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبود کسی ادنا سی چیز کے بھی نہ خالق ہیں نہ مالک پھر معبود و مسجود کیسے ہو گئے میری گواہی ہے کہ خالق و مالک اللہ ہی لائق عبادت ہے نہ اللہ کے سوا کوئی رب نہ معبود برحق